الحمد لله الحمد لله سلام گیا گیاں گیا سید دست رام ہر As پردیش حضرت ریاض ہم شکڑ کا مانا ہوتا ہے شکر کام ہوتا ہے شکر والا شک

رب العالمین مراد یہ نہیں ہوتا ہے شیخ کا کا تعارف مرید کو کہ کہ اگر دنیا جانتی یار پیر کون سی بزرگ نام آئے وہ وہ جی غوث پاک پیران ہونا بارے معلومات کی دی معلومات حاصل کی

غیر معلوم ہو مصنف مشہور معلوم ہو تو تصنیف کا تعلق ہو اسی طرح اگر قیاس شیخ پہلو برامل ہوئے تو مرید کا تعلق ہونا اگر مرید کامل ہوئے تو شیخ کا تعلق اللہ اللہ تعالی نے اپنے فقیران کے دربار اللہ والے دربار اللہ پاک کی مسجد کے لازم مضبوط اور صرف انعام ہوتا ہے اللہ کے طرف آپ نے مسئلہ جہاں ہوں بیان کر رہے ہیں کیونکہ ایک ہے اس مبارک اس مناسبت کو بھی سامنے رکھنا دوسرا شب معراج یعنی معراج شریف کا مہینہ ہے اچھا، ساری چیزوں میں مد نظر رکھ کے جناب کے سامنے ایک انوکھا جہا موضوع لان لگا ان شاء اللہ جناب واسطے وہ ہے موت کہ میدان میں نہیں بھی بھی موت موت شریف بخاری سونے نبی سونا نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے اللہ تعالی فرماتا ہے میں کسی کام تاخیر نہیں کرتا دیر نہیں کرتا ماں شہر آنا پاؤ جبکہ آن آنا پائے گا کسی کام میں تاخیر نہیں کرتا دیر نہیں کرتا وہ کی جد میں اپنے پیارے کی جان خبر اس وقت میں دیر کرنا میں دل نو جس وقت دل میرے آنا پسند کرتا ہے اور آتا ہے سونے میں تیری خدمت کر کر کے دنیا میں رج گیا اور میرا دل آپ ہے کہ میں تیری بدتگی اتنے کر لیے ہوں میرے کرم فرما کے اپنے کول کر جس وقت اللہ بندے کے دل کے اندر اور جواب ویسد ہے نا اس وقت اللہ تبارک پر تعالیٰ فرشتے کو فرما ہے جا اس کی جان ہوں قبض کر کے لیا جو ہوں جان دوسرے اختیارات مجبور نہیں دِی جا رہی وہ اختیار نہ جا رہی اسے شہر ثابت کرنے گل ثابت کرنے مالک بہت جناب کلیم کو آئے وہ بھی تو بخاری شریف ہے حضرت کلیم کو آئے بغیر پوچھن کو جان قبض کا اظہار ایسا جی جان قبض کرنے واسطے آئے ہیں کے آپ کر اللہ تبارک کو تعالیٰ یہ کام کیوں ہے کیسا تاکہ دنیا نو پتا لگ جائے سجڑا سے خاصا بھی جان سب کرنا وہ ہو رہے آما واسطے ہو رہے اصا ہر کام دیر نہیں کرتے لیکن اتنے دیر کرتے ہیں جنہ دیر سڈے وال آنا سجن پسند نہ کرے

ہواس ہو سید لمبیا تعالیٰ نے پورا فرمایا کہ پرواز گل ہوگی جدو آپ سلاد تسلیم نے ممبر سے فرمایا ہے عبد اللہ عبدا اللہ تعالی نے ایک بندے اختیار دیتا ہے ہے کہ میرے یا رہنے تو اس بندے نے اللہ جانا پسند فرمایا ہے اس گل نے صدیق اکبر روئے باقی صحابہ نہیں روئے مل جانا چاہتا گل وہ تو ایک الگ موضوع ہے نا میں صرف اس مناسبت گل کر پیش کرنا کہ سید صلی اللہ علیہ وسلم وہ اختیار دیتا ہے آنا ہے کہ نہیں آپ نے جب پسند فرمایا پھر آئے گے بارہ اگر

خضر علیہ السلام طرح کی گل کر بیٹھے ہونا باقی آپ آپ کے کے حیات حیات ہی ہی بہانے نے اللہ تعالی نے انہوں نے اتنے نہیں رکھا ہے یہ دلیل کی میرا بندہ اگر کار بیٹھا میں اتنے رہنا ایسا چھٹی دے دے دیتی لہذا سمجھ لو چھٹیاں سارے سکتے ہیں پر باقی تک میں ہی کر جی میںالکرجے

نہیں لاس موت آ گئی ہوں آما کی موت بھی آ گئی بھی سمجھ کے آ گئی آما کی موت آ رہے کئی مر کے دیکھا چلے ج

روح کا اتنے لے جانا یہ کی موت ہے لیکن سمجھ موبلٹی کی معیار کے رات ہوا میرا جسمانی روح شریف ہر اللہ مردات اگر ایک کوئی بستا ہے روایات سے جس کا ثبوت نہیں ملتا روایات سے سدرا تک جانے کا شریف الاقلام فرشتے کلمہ نار جو لکھ رہے ہوتے اس آواز

کہ کہ کہ سنیا واسطے واسطے سنت یہ بھی ضروری ہے ہے پر نبی عرش سے میں سمجھتا تھا شاید قاضی سرکار نے ہمیں لکھ لکھ دیتا مزید بہت شریف شروع جیویں لیکن نہیں وہ لڑا یقین ہو گیا کہ یہ کنت نا روایات ہے اس کے تحت تک سرکار کا مسود یہ حضور کا پہراج شریف جسم شریف کا لیکن ہو آ گیا

یا اختیار نہ جان فرشتہ لے جائے موت بنتی ہے نبی میرا جسم شریف نہ روح تشریف لے جائے عرش آدم تک میراج بنتا ہے نبی اللہ والے کا میراج کرو بنتا ہے روح آپ ایک آخری نقش دیا کو جدا کر کے اس دنیا روح جسم کٹ کے اتنے لے جانا پہلے آسمان سے دوجے آسمان سے تیسرے سے چوتھے سے جنہیں جنہیں ہمت کوشش طاقت سے تاخت سے پیار دنیا اپنی روح کرا لینی یہ پیار کا روح اتر لا اللہ سے الی کا میرا

نچا کر فکیل بہ ہمارا جو دمکار وہاں پورشک سبق پڑھایا گیا کھل اکھیا سیا کل اکھیا اصا مولا ول لایا نائ ریسان تحقیق حیدری نار حیدری رکلا باد استاد بلاستا اللہ مفتی فضل چشتی چشتی صاحب صاحب رکن آباد شریف جو ہے فرمایا فرمایا چو تم کا بندا بنش بھی سبست کرایا

آپ بچپنے کے اندر بچے بچہ جن میں آؤ مکان کی چھت میں چڑھ کے رہے مارنے آپ فرمانے نے یارو ایک میں کرنا آسمان میں چڑھ کے مارنی چار مارنے سے تو نکلا ہے آپ ہو گئے میں کیا جی ہاتھ چکر کرائے گئے گیا چھوٹے کمال کرا سبحان اللہ کیا بات ہم سبھی نمانگے نمیا کا ہار ہو سکتا ہے

آئے تیسرے تھے چوتھے تھے جگہ پاک پر کے دن ہوش سے جا پہنچتی ہے نبی جسم نال پہنچے روس پاک ورگا نے ہمت بلند رکھنا ہوئے روح شریف آش تک لے جاتا ہے تا کر کے سارا کلندر اقبال ہو رہے میراج دس دیا سنو بولو ساڈا اقبال فرما ہے اختر شام کی آتی ہے فلک سے آ

ستارہ چمکتا اکبال فرما ہے یہ ستارا چمکنا ہے شام والے پاس جدو ستارا ہے ہاں۔ آسمان تو آسان

سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوگا نکل کے سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا تو پروفیسر عبد الجبار شاکر کہنے لگا یہ جی قدسیاں دیا گل

مت اسے کر دیا سونا نبی ارش تک گئے تیرے واسطے دروازہ بند نہ آسمان تو آم آئی جی تر ہمت ہوس پاس کی آگوں کیوں بزرگ لکھے ہے نا جی، جی۔ نبی کا موجودہ ولی کی کرامت فرق یہ رکھنا ہے وہ جسم شریف نال گئے فقیر روح نال جانا ایک بچ یہ بھی گل رات آ جاتا ہے اربا ہونا اجساد ہونا اجساد ہونا اربا ہونا توجہ نہیں اربا ہونا فکیر کی روح جسم مانگو طاقتور ہوتی فکیر کا جسم روح وانگو لطیف ہو جاتا ہے کیسی عجیب کیا بات کیا بات مثلا ہو سکنا ادھر بھی دیوار کھڑی ہے یہ نان سکتے لیکن اگر اللہ دا ولی آپ تو جتھے مرضی وہ تو آپ اپنے جسم مرضی کر وہ اپنی روح شریف کا تصرف کرن پورا پورا تخت جو تخت دیوار لنگ آئے تو سراخ باسا نہیں لاؤس پرکھیا نے کیا سخت بلکیس حضرت سلیمان دے محل دے وچ آ گیا کسی پاس کوئی مورا نہیں کٹیا بھی ہے جتوں اتے بھی ماسا فرق نہیں آن دتا جتھے لے آتا ہے اتے بھی ماسا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حید نار تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ خیر گل امی توجہ فرماؤ اللہ والا اپنی مبارک روح شریف نو سوال میں سوال سوال

تشریف لائے میں شرف بخشے جو عرض عرض کر کر رہا رہا سا سا توجہ کی ہونا

اللہ وحدہ لا شریک مولا سن جب کسی فقیر مہربان ہوئے دنیا اللہ والے والنا نصیب ہوئے نہ سمجھی میراج صرف سونے نمی خاص ہے واہ واہ میرا جسم شریف میرا سونے نبی کا خاص ہے روح شریف کا میرا اللہ والے روحیت ہوں لیکن کیون گل سر کہ جب فقیر اپنے روح شریف وہ بھی بندگی خالص کر کے ہر پاسوں کٹ لینا کہ اپنے جسم تو نہیں کٹ لینا ہے جسم تو کٹی جائے جیو دے کیونکہ پھر ہے میرے یہ میرے جسم اگر جسم تو آزاد ہو جسم کی کسافت کے پتے نکل جان روح کی لطیف ہو ہے جے جسم چاہے جس میں چاہے اپنی تربیب تو کرنی پروار کلندر اقبال ساڈا بولے آتا جنا مت سمجھے کہ اللہ کے فکیر کومبنا ہر کے تابے دار ناج نہیں ہوتا نہ سبق میرا میرا مطالعہ کرنا میرے روحانی راؤ کھولنا کی آسمان کا جہان بھی آرام بشریت کی سب دیکھا ہے کی مطلب جی اگر بشر محمد پاک سرکار سجنا عالم بشریت کی زد میں ہے جنو اتلا جہان بلکہ حدیث میرا تجھے پتا گا اور کر بخاری شریف فرما صحیح ہے فرما میرا میرا جدو سرکار جبریل نال تشریف لے گئے جبریل نے دروازہ کھٹکھٹائے آسمان دا فرشتہ پوچھ گئے من مہد دس تیرے نال کون ہے عجیب میرے جبریل فرشتہ پوچھ گئے نال کون ہے سبحان اللہ وہ دس میرے محمد پھر فرشتہ میں اب اپنے ویسا ہی لے بھیجیا گیا سے انہوں لینا یا اپنے آپ آئے نے کی مطلب دو گلا دسنیا سن جو ہے

جہان حقیقت اج تا کر کے دسنا چاہتا رب سونا محمد پاک نال ہے جبریل محکل ملا

چھوڑ دے آپ فرما دیتے خود ہی رہے گا اور مانا ہوتا ہے مارفا کے نفس جگہ اقبال مراد لینا ہے مارفا کے نفس اپنی پہچان جب بندہ اپنی پہچان کرتا ہے پتا لگتا ہے میں کھ نہیں کرتے ہوں کیا سمجھاتا ہے آپ شیر سنے ہوں گے وضاحت کر دے رہا ہوں روز رہا ہوں ایک ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے سکنا ہے سنائی سی نا میرا ایک لطف سی دوبارہ لوگ کہتے ہیں کہ آب حیات کی حضرت خضر میں کیا آب حیات پیتا ہے کہ جی زندگی لمبی ہوگی قیامت تک انہیں زندہ رہنا ناچیر سوچا جی آب حیات نالی زندگی لبنی ہے تو یہ سارے بزرگ تو یہ بھی لکھتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی زندہ نے حضرت ادریس بھی زندہ نے تے مڑ انہاں کیڑا آب حیات کیتا سبحان اللہ اصل گل ہے قدرت والا جدو اختیار دینا بندے آنا چاہنا کہ رہنا چاہنا جہاں آ کے میں رہنا چاہنا وہ اندر ہے میری کوئی بادشاہی فرق اگر کوئی نفس موت آخان گے اللہ نے بندیا مطلب تو نہیں یہ مطلب تو نہیں کہ کلو نفس ذائقہ کا موت جو جملہ آ گیا ہر ایک واسطے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ بس تو سال جان نکل جانی یہ نہیں آیا صرف اتنا ہی بتایا گیا جملہ اس بات کا بات ہو گیا کہ جان ہر ایک نو

حضور نے وجہ بھی دسی کہ میں کیوں جانا پسند کیتا ہے سبحان اللہ فرمایا بڑی بہت جنہ عذاب آئے نبی جنگا ہو نبی ہوندے ہیں یعنی سامنے لہذا سونے نبی نے فرمایا ایسا ٹر جانے رب کے قانون نے جب کدی سختی کسی دے آ بھی گئی تو بد بختی کو بچا لانا

عبد العزیز سباغ نے لکھے جب قرآن پڑھتے ہیں کیوں بندہ ہلن لگ پہ ہوں بھی کئی ہلی جا رہے ہیں کچھ نہیں ہلتا اور کتاب پڑھے گا نہیں ہلے گا قرآن پڑھے گا ہلنا شروع انہوں نے لکھا اس واسطے کہ قرآن ہے روحانی عالم مختلف جہان کا کلام جو ہے جس سے قرآن پڑھ دیے کوشش گھوڑے نو کرے

بار سب میں تلا نمان تلا نمان ڈبیا ہوتا ہے پھر بھی فرائی ختم ہو جاتی میں گان جی گل سنا رہا سائنسدان نے کہا کشش سکل ہے ساری چیز چھپنی ہے اپنے ہر شہ اپنے چھپنی پی نظام دنیا کا کشش سکل کے نام قائم ہے میں کہ نہیں یار اصا ساری مقلد نہیں ہے گھر بن رہی ہے سوئی سوائی حوالے میں نام تحقیق کرنے ہیں کہ بھاری شہری چھپنی کشش ضرور ہے کہنا کے اندر کھچ ضرور ہے مگر بھاری شہری نہیں اگر بھاری شہر چھپنی لیں اگر بارش شا سکتی گرمی بندے کو فر کے تھلے رکھ لیں لینی وہ چھچ ضرور ضرور ہے کھچ ہے کشش ضرور ہے مگر بارہ چیزوں کی نہیں کشش ہے تھے بندے چگل مار جاتے ہیں یہ وڈی چگل آ کے کشے سے شکل کشے سے شکل کیا ہوتی ہے بھائی زندہ باد زندہ باد ایماندار دس مولا روم فرماندر مرشد رومی ہاں، جن اقبال نے اپنا مرشد اقبال فرماندا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا آپ آ ذرا بولو چار اگر خالق تو منگن کی بجائے بندگی مقام بندگی ہے اگر مخلوق تو کٹ جاوے آسا امید ہر پاسوں کٹ لوے یہاں رب کو بے نیاز ہو نہیں سکتا لیکن فکیت مقام کر سجن دشمن میں نفس تو میرا میرا دشمن ہے میں آخا آخ میرے پھر تو جو جاننے جاننے کوئی نہیں لہذا میں تینو نہیں آخنا میں تینو راضی کرنا تگا دے نہ دے اسی تیرے قہر تے بھی عاشق ہیں تیرے لطف تے بھی عاشق ہیں اسا تیرے قہر تے بھی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 ارد کی تھی سونے میرے ڈیری دے آن گے میرے گھر آن گے میرے پتر حدیث پڑھا دیا کرو امام مالک فرما رہے فرما رہے آلو رشید اپنے بچے لوگوں کے بچے میرے اگے بٹھا دیا کر کٹے پڑھاوا گا اگر تو تھی میں اتنے آؤں میں نبی حدیث نو اتنے تیرے دربار ادب کرنے آنا بے عزت کرنے آنا تو کی سمجھنا ہے اگر تو میرا نوکر رہنا چاہے مینو یہ گوارا نہیں تو مینو دی لالچی لوکا بھی نظر رکھن والا دولت تو محروم ہے کیسے فکیر بن گئے جو وقت آئے وہ جا کے سونا تو کرم کر

ہوں بولو خودی کو گو بلند اتنا کہ ہر تک سے پہلے

کٹنا جڑا ہے نا کہ ہر پاسوں روح کٹیچے کٹی سفت یہ کٹنیاں پہ سفت ہے توجہ ہے یہ جی، جی۔ کٹنا پہ ہر پاس ادھر دیکھ حضور سیدنا غوث پاک میرا سبحان اللہ آپ فرما میں چلے پیا کردا سا میں سو کھادی جنا چیر رب سونا نہیں کھلاوے گا نہیں پیاوے گا میں نہیں کھاوا گا نہیں پیوا گا آپ فرما نے سال بھوکا رہا ایک سال پیاسا رہا وا سال تو بعد حضرت خضر آئے آپ فرما نے کھاؤ پیو آپ فرما نے تھی تو کسر پورا میں کھلاوے پیا کھاوا پیوا گا تو تھی کیوں آئے جی وہ پھر چلے گئے سال بعد سال پھر میں اسے ایک سال پھر گزر گیا سبحان اللہ سال تو بعد امتحان پورا ہوماند نے مینو اللہ نے بھیجا ہے میری قسم نے اس مقام تے جدو روح پہنچ دیے ہوں اس مقام تے آن کے میرا شروع ہوں فقیر دا کوئی پہلے دے کوئی دوسرے تے عروج کر جاندے کوئی تیسرے دے کوئی چوتھے دے تا کر کے باج مسلمی سرکار دے بارے ہری بنیا سی آپ فرما نے

جڑے جنت مقام ملنے نا وہ روحانی میراج دے مطابق ملنے جنا روح نو عروج کرا گیا جنت درجے ملتے جان سمجھو نہیں فرمائی سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ والے فقیر لوگ جڑے ہوں نا وہ سجنا ہائے ہائے ہائے یہاں کا میراج بر حق کے ہم یہ سمجھتے ہیں میراج صرف سید المبیا نو ہے ایک حدیث شریف ایک مشہور ہے بامی ہوتی صنعت کی پلاب دی اصلا تو میراج مومن نماز مومن کا میراج ہے آتا ہے وہ کیوں بامے کسی بزرگ دا ایک قول ہوگی تو تاہم ٹھیک ہے جب ضرور حدیث مبارک نہ لیکن گل حق کے کیوں بھئی نماز میراج مومن کیوں بن دی نماز کھلوتا دنیا تو کٹیا گیا کٹیلا کہ نہیں وہ چلو یار پورا نہ ہی کٹیچے ورگا لیکن انہوں ضرور آ کھان پیڑ خیشاں کٹیاں جانیا خیشاں تو کٹیا جاندہ کٹیچن نال روح کٹی اینو اندروں عروج ملیا تو میراج بنیا تے جے نماز کسی نو میراج نصیب ہوں نا نماز میراج مومے نے تے اللہ والے جڑے ہوں نا انہوں نے ہما وقتی نماز ہوں سمجھ ہمیشہ نماز نے ستیا بھی نماز نے جاگدیا بھی نماز نے انہوں دی روح شریف ہمیشہ اس یار واحد دی

تو پھر جب ساتھ چھٹ گیا چلتا چلتا توجہ ہے سونا فخر کا میراج سارا رومی لکھ رہے حضرت سیدنا یوسف پیغمبر علیہ السلام بچپنے کا یار ملنا ہے آپ مصر کے ولی بادشاہ ملن واسطے یار آئے آپ فرما دے یار یار یار توحفہ لے کے آدھے سڈے لی کی توحفہ لے آئے جی یار یار توحفے بغیر جان سمجھو چکی والے تو بغیر چلے تحفے بڑے کہ نہیں اب کرتے سونے میں اپنے علاقے بڑے تحفے لبے نے تیری بارگاہ پیش کرنے مگر تیرے ورگا کوئی تحفہ قابل لبا ہی نہیں تے اپنے آپ آپ کا ہی تحفہ ہے میں صرف ایک کام کیتا ہے اے شیشہ لیا شیشے آپ نے آپ لوگ پتا لگے گا تو اپنے آپ کا آپ ہی توحفہ ہے تیرے واسطے اور کوئی توحفہ نہیں ہو سکتا دوسرا شیشہ دیکھے گا اپنی شان سمجھ آئے گی اپنی شانو جانے گا میں فقیر کو یاد کرے گا میں تو یاد کا بہانا بنا کے شیشہ لیا رومی فرما دے رہے وہ اللہ اللہ والا والا شریف کو ہو زمین چاہیے جدو مر کے گا رب فرماوے گا دس اور میرے واسطے تو کی لے یار ہوں جی اللہ کے فکیر لوگ ہونا میں اپنے دل کا شیشہ صاف کر کے لیا اپنی شانہ اس شیشے

جڑا سلامتی والا بے عیب دل لے کے آ دوسرا مانا لکھا بزرگ سلیم کا مانا ہوتا ہے جن سپ ڈنگ مارے ڈسا ہوا توجہ نہیں فرمائی جنوں سپ ڈنگ مارے اللہ فرماندہ ہے سڈے کو رحمت نہیں لکڑیاں نے

جمی روار فرما مقام عقل میں مقام عقل سے آسان گزر گیا اقبال مقام عقل سے آس گزر گیا اقبال مقام شوق میں کھو

عشق عقل سے غالب ہو جاوے نا عقل ہو جاوے بالکل مغلوب تو مجلوب بن جاتا پھر جو پڑھیا لکھا ہوں ہو بھول جی لیکن بھولتا بڑا عجیب رنگ چ سب تار تارے ایسا جو کتاب علم پڑھی بیٹھے سن سب بول گیا آپ فرمے سب لکھیا پڑھیا بیٹھی سب واسطے میں جنہ کے مواد تہن دینا سی وہ تو سمجھا دیتا ہے اللہ والے جن بھی ہیں نا اے اللہ شریف مولا انہوں دی روحانی روح مبارک نو براج کرا اسی وجہ شان نے سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اللہ اولا شریف مولا سونے نبی سرور کا صدقہ سانو ان پاکوں کا خادم رکھا سنو سجنا آخری عقیدے کی گل کر کے جانا چاہیے توجہ ہے عقیدے کی گل کر کے موضوع تو میں ایک جاستے میں کتاب رکھی سن وہ ہو موضوع سن کیونکہ وہ میری پندرہ سال کی تحقیق کا نتیجہ ہے پندرہ سال میں اس موضوع کیا یہ مال مال ہے سب پڑھے شاید ہی کوئی کتاب میری نظر جو گئی ہوگی اس موضوع لیکن کوئی تسلی نہیں سی ہوتی تشفی نہیں سی ہوتی موضوع بھی بڑا عجیب ہے زبان کے اتنے توحید اور شرک ایک ایک مذہب والے اس غلط فہمی کا شکار ہو کے بہت بڑے طبقے مسلمانوں نے مشرق کافر کہہ کے مارنا فرض بھی سمجھتے کہ ماری چلی بھی لیکن جی کسمیر گانا اگر ٹھنڈے دل نال بیٹھ کے میرے نال گل کرنا خود تو ہی شرک نو آپ نہیں سمجھ پورے دعوے اس موضوع جنا پڑھو گے تسلی تشفی نہیں ہونی یہ جدو ناچیز کو سنو گے نا

اہل سنت تو سوا جتھے بھی کوئی راہبر بنے گا نا وہ مسلمانوں نے اسلام کا کیا فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس مذہب میں پتہ نہیں کوئی ایسا راز رکھا ہے وہ ہی عشق کا راز وہ دولت میری دل والی ہے نا روحانی میراج والی گل جی یہ صرف اتنی پی سبحان اللہ

کہ جڑا موضوع ٹوریا جائے وہ مطابق جو کچھ ہے وہ سنا سجے کبھی جاننا دعا کرو اللہ رب العالمین مدنی پاک سرکار سے جوڑا سرکار فکیر کا خاد میں حضرت اللہ بار بار نہیں اچھا قالوا آخر دعوانا الحمد لله